وہ عرض کریں گے پاکی ہے تجھ کو تو ہمارا دوست ہے نہ وہ بلکہ وہ جنوہے کو پوچھتے تھے ان میں اکثر انہین پر یقہ لائے تھے